أو كما قال صلى الله وسلم رواه بخاري ومسلم دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کے پاس لا اور اصول کی کوئی کتاب نہ ہو اور جس قوم کے پاس زندگی گزارنے کے قوانین نہ ہو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی دنیا میں ہمیشہ کامیابی کے لیے اصولی زندگی ضروری ہے قوانین کی زندگی ضروری ہے ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے اور ان قانون کو ماننا ضروری ہوتا ہے ہر کنٹری کے اپنے کچھ لا ہوا کرتے ہیں ان لا اور ان قوانین کو ماننا اس کا فالو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں اربوں خربوں انسانوں کو بنایا بے شمار انسانوں کو وجود اللہ نے عطا فرمایا اور اس کے لیے کوئی قانون نہ بنایا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے حق تعالی نے انسانوں کے لیے کچھ قوانین بنائے کچھ اصول بنائے کچھ ضوابط بنائے لیکن دنیا کے بنائے ہوئے قوانین وقتی ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین دائمی ہیں ازلی ہے ابدی ہے قیامت تک چلنے والے ہیں پھر دنیا کے بنائے ہوئے قوانین میں اور قانون میں کہیں جھول ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے قوانین میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا اللہ کے قوانین میں جہالت نہیں ہو سکتی حق تعالی کے قوانین میں فروغ جاش نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کے قانون میں کہیں پر کوئی اس طرح کا مسئلہ کہ کبھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائیں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے حق تعالی نے ہر دور میں اپنے کچھ قوانین کی کتابیں اتاری اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اپنے مخصوص آدمی بھی دیے ان مخصوص آدمیوں کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے ہمارا ملک یا ہمارا پی ایم یا ہمارا صدر جمہوریہ اور راشٹرپتی جب کوئی قانون دیتا ہے تو اس قانون کو سمجھنے کے لیے ملک کے دانشوروں کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے لائر اور وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اس قانون کا کیا مطلب ہے ابھی زمین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اور کھیروتوں کے ساتھ حکومت کے جو مسائل چل رہے ہیں تو اس میں اس وقت جو حکومت نے لو پاس کیا ہے اس لا کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کے لیے پڑھے لکھے طبقے کے پاس جانا پڑے گا کچھ لوئرز کا سہارا لینا پڑے گا انہیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس میں ہمارا نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے ہماری کامیابی کتنی ہے ناکامی کتنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھنے کے لیے ملک کے مخصوص آدمیوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو ہمیں قوانین اور اصول سمجھاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے مخصوص بندوں کے پاس جانا پڑے گا اور وہ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط و تسلیم اور حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ اکابر ہیں وہ ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں وہ رہنما ہیں وہ پیشوا ہیں وہ مقتدا ہیں جو ہمیں اصول اور ضوابط سکھاتے ہیں اور اس سلسلے کی آخری کری ساری کائنات کو سمجھانے والا اور ساری کائنات کو ہدایت دینے والا اور ساری کائنات کی رہنمائی کرنے والا ایک دائمی کتاب لے کر کے آ رہا ہے ایک ہمیشہ کی کتاب لے کر کے آ رہا ہے جس کتاب کا ایک ایک قانون قیامت تک ہے اور اس کتاب کو فرقان حمید کہا جاتا ہے قرآن مجید کہا جاتا ہے قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ اس میں صورتوں کو اور آیتوں کو جمع کیا گیا اس لیے اسے قرآن کہا گیا اور فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ فرقان کا معنی فرق کرنے والا الفارق بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والا ہے تو وہ قرآن عظیم ہے قرآن مقدس ہے اس لیے اس کو فرقان حمید بھی کہا گیا ویسے قرآن کریم کے تو بہت سارے اسما ہے اور بہت سارے نام ہیں یہ میں نے جو مشہور دو نام تھے قرآن کریم اور فرقان حمید میں نے ان دونوں کو ذکر کیا یہ کہ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو قیامت تک کے مسائل کو حل کرنے والی ہے اگر کوئی بینکنگ نظام کو سمجھنا چاہے تو ہمیں قرآن کے پاس جانا پڑے گا کون کہتا ہے کہ بینکنگ نظام قرآن کریم نہیں بیان کر رہا ہے قرآن بینک کے قوانین اور بینک کے اصول کو بھی بیان کر رہا ہے یا یو الدین آمن ادا تداین تم بدین الا اجل مسمن فختبو کاتب بالعدل یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو سورہ بقرہ کا ساتواں رکو ہے اور بہت مفسر رکو ہے اس رکو میں حق تعلی نے پورے بینکنگ نظام کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا یہ وہ نظام ہم جو دے رہے ہیں یہ غیر سودی نظام ہے اور اس سے ہی اگلے رکو میں حق نے سودی نظام کو بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ یوں فرمایا اللہ صدقات ربا تمہیں مٹائے گا اور صدقہ تمہیں برائے گا یاد رکھو اگر تم سودی کاروبار میں اور سودی معاملات میں گرو گے تو تم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو اور خدا سے مقابلہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا پھر صدقات کے فضائل للفقراء الذين اوصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم فرمایا لا يسألون الناس الحافة قرآن یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو دو ان لوگوں کو دو اپنا مال ان پر صرف کرو اپنا مال جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے جو لوگوں کے سامنے ہر وقت ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے اللہ کے راستے کی محنتیں ان کو روکے ہوئے ہیں دعا دنیا کمانے سے نہ وہ دنیا کمانے میں جا سکتے ہیں عزت اتنی ہے کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے فرمایا ایسوں کو تلاش کر کے دو میری نظر میں اس وقت وہ علماء کرام ہیں کہ جو ایک تو دین میں لگنے کی وجہ سے عام کاروبار نہیں کر سکتے اور ایک اپنی عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہمیں انہیں تلاش کر کے دینا چاہیے لا يسألون الناس الحافا مجھے اس پر ایک عجیب و غریب بات یاد آئی مولانا تقی صاحب عثمانی یوں فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ حضرت مفتی شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا اور تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا اور جو نئے نئے فارغ ہوتے ہیں نا ان کو جوش بہت ہوتا ہے جو نئے فضلہ ہوتے ہیں نا ان کو بڑا جوش ہوتا ہے وہ بات بات میں استعفی بھی دے دیتے ہیں راجی نامہ بھی دے دیتے ہیں بات بات میں جگہ بھی بدلا کرتے ہیں اور اچھل کود کا ایک طوفان ہوتا ہے اسی لیے کم علمی میں بھی اچھل کود کے مسائل بہت ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا ان کا اچھلنا کودنا بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نئے فضلہ کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں تقیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر کے آیا تھا ایک چوراہے پر گاڑی روکی سگنل تھا اس لیے گاڑی روکنا پڑا ہمارے وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چوراہے پر گاڑی رکتی ہے تو کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ کچھ مانگنے والے آ گئے تو میرے والد صاحب حضرت مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جیب سے پانچ روپے نکال کر کے دیے مولانا کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ ابا جی آپ نے ان کو پیسے دیے یہ تو پشاوری مانگنے والے ہیں یعنی ان کا تو کاروبار ہے مانگنا اور ساتھ ساتھ میں نے حدیث بیان کی ماں تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا علیہ سلکمت مت ایک ایک دو دو لقمے مانگنے والے یہ حقیقت میں غریب نہیں ہوتے ہیں وہ مسکین نہیں ہوتے ہیں مسکین تو وہ ہیں کہ جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تو یہ مستحق نہیں ہے آپ نے ان کو کیسے دیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اپنے دلوں پر لکھ کر لے جائیں مفتی شفیع صاحب نے فرمایا عزیزم مولوی تقی ایک بات سنو اللہ بھی بغیر استحقاق ہی کہ ہم کو دے رہا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے اس لیے نہیں دینا چاہیے اگر خداوند قدوس بھی ہم میں استحقاق دیکھنے پر آ جائیں کہ جو مستحق ہوگا اسی کو روزی دوں گا اور جو مستحق نہیں ہے اسے روزی نہیں دوں گا تو ہم میں سے کوئی روزی کا اللہ کی طرف سے عطا کرنے کا لائق ہو ہی نہیں سکتا فرمایا بیٹے ہر جگہ استحقاق نہیں دیکھا جاتا کبھی کبھی اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے مانگنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے تو شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو بڑی عجیب و غریب خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے یہ قیامت تک کی ایک کتاب ہے دائمی کتاب ہے اس میں قیامت تک کے مسائل ہیں ہر دور میں اتنے والے فتنوں کا جواب قرآن سے ملے گا اور قرآن اتنے میٹھے انداز میں بولتا ہے قرآن نے کروی زبان کبھی استعمال نہیں کی قرآن نے ترچھانے والی زبان کبھی استعمال نہیں کی اور یہی میرے پیغمبر کی شان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترچھانے والی زبان استعمال نہیں کی میرے آقا نے کبھی کروی زبان استعمال نہیں کی حضور کی ساری زندگی میں تانوں کی زبان کبھی استعمال نہیں ہوئی میرے آقا کی زبان سے کبھی گالی گلوز نہیں نکلا متفاہشن ولا لا فاہشن ولا متفاہشا نہ بے تکلب بولتے تھے گالی نہ بتکلب گالی بولتے تھے میرے آقا کی زبان سے چلانا کبھی نہیں پایا گیا ولا سخابن فی الاسواق اور آگے فرمایا ولا فضن غلیزن اور میرا آقا سخت مجاز بھی بھی نہیں تھا ایسا سخت مزاج کہ کوئی قریب بھی نہ آئے ولو کن تفزن گلیز القلب کل من حولک پیغمبر اگر تو سخت دتیل ہوتا تو حج کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد کا مجمع تیرے ساتھ نہ ہوتا میرے آقا نے امت کو کیسے بنایا ہاں میرے بھائیوں ہم اسی لیے توج چکے ہیں کہ ہم نے ترچھانے والی زبان استعمال کی ہم نے لڑائیوں کی زبان استعمال کی تمہارے خلاف ساری دنیا ایک ہو چکی ہے اور تم چھوٹے چھوٹے مسلوں میں لڑنے لگے معمولی معمولی مسلوں میں الجھنے لگے اور ہم نے ان مسائل میں الجھ کر آپس میں ایسا خلا پیدا کر دیا دوری پیدا کر دی اختلاف پیدا کر دیا کہ اللہ کی رحمت کا اترنا بند ہو گیا آج خدا کی رحمت اترتے ہوئے نظر نہیں آتی ہم نے شریعت کے لباس میں شیطان کو ساتھ دیا بظاہر تو ہم شریعت کا مسئلہ بول رہے ہیں حقیقت میں شیطان کو خوش کر رہے ہیں حقیقت میں شیطان کو راضی کر رہے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات ہو گئی حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں یہ واقعہ وہ نبی کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ روزے کی حالت میں مجھ سے یہ یہ گناہ ہو گیا ہے آپ مجھے سزا دے دیجئے مجھے پاک کر دیجئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس پر سزا وزا تو کچھ ہوتی نہیں اس پر تو ایسے سزا کا کوئی مسئلہ نہیں البتہ تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا فرمایا کیا کفارہ میں دوں فرمایا ایک روزے کی حالت میں تم نے ایسا کیا تو تمہیں سات روزے رکھنے پڑیں گے وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چند روزوں میں میرا حال یہ ہوا تو سات روزے میں کہاں رکھ پاتا ہوں میری ہمت سات روزے رکھنے کی نہیں ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھا غلام آزاد کرو تو وہ صحابی کہنے لگے اپنی گردن پر ہاتھ مار کر کہ میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے فرمایا اچھا ایک کام کرو سات مسکینوں کو کھانا کھلا دو ایک ایک مسکین مسکین کو پونے دو کلو دے دو تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں میں کیسے کفارے میں کچھ ادا کروں اللہ کے حبیب نے ان کو بدھا دیا فرمایا میرے گھر ایک زمبیل بھر کر کھجور آئی ہے جاؤ وہ لے آؤ حضرت نے کھجور منگوائی اور ان سے کہا کہ لو یہ کھجور لے جاؤ اور اپنے کفارے میں اس کو تقسیم کر دو تو وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی ذہب تو ما بین اللہ بتحاد المدینہ ما تو امین نے اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں میرے ہی بیوی بچے بھوکے ہیں میں دوسروں کو کہاں کھلاؤں گا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدت انیا بہو اللہ کے نبی غصے نہیں ہوئے تھپڑ نہیں مارا پیشانی پر بل نہیں آیا کہ میرے سامنے تو بول رہا ہے یہ کیا گفتگو تو میرے سامنے کر رہا ہے میرے نبی اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ انیاب مبارک کھل گئے اور فرمایا اچھا جا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو امت ایسے بنتی ہے امت آستین چرانے سے نہیں بنتی امت لڑائی کے کلمے بولنے سے نہیں بنتی جس نے امت میں لڑائی کو پیدا کیا وہ یاد رکھ کے شریعت کے لباس میں شیطان کا تعاون کیا اس نے شیطان کا سپورٹ کیا ہے امت محبت سے بنی ہے اگر میرا نبی جھرک دیتا مجھے قرآن پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا ہند بنت اتبا ابو ابو سفیان کی بیوی نبی علیہ السلام کی جانی دشمن اور دشمنی کا عالم یہ ہے کہ وہ یوں کہا کرتی تھی محمد زندہ مل جائیں تو اس کی چمڑی اتار دوں گی اور محمد مردہ مل جائیں علیہ زب اللہ تو محمد کے کان اور ناک کو کاٹ کر گلے کا ہار بناؤں گی کوئی دشمنی کی انتہا بھی تھی فتح مکہ ہوا پر پرسکون ہوا مکہ کا ہند بنت اتبا جو ابو سفیان کی بیوی ہے دبتی دبتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی بخاری شریف میں ہے فرمائے رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں حضرت نے ماضی کی زندگی پر کوئی تانا نہیں دیا آپ کی زبان تانوں سے پاک تھی آپ نے ماضی پر کوئی تانا نہیں دیا آج میری بہن معافی مانگنے آتی ہے تو دستانے دیتا ہوں آج میرا بھائی معافی مانگنے آتا ہے تو پہلے دستانے سناتا ہوں ہمارے قلوب نفاق سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دلوں میں منافقت ہے ہم اللہ کے نبی کے سچے شیدائی نہیں ہو سکتے میں نے ابھی ایک جگہ بہت بڑا پروگرام تھا میں نے کہا بہت ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کو چونکہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کو کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ملک میں صفائی کا نظام قائم کیا جائے بہت اچھا ہے ہمارے حبیب نے تو یہ بات فرمائی ہے اللہ کے نبی فرماتے صفائی آدھا ایمان ہے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کا آگن صاف ہوگا یہ اس کے گھر کی صفائی پر دلالت کرتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ صفائی کا بیڑا اٹھایا اور کیمروں کے سامنے صفائی دیتے ہوئے نظر آئے میں نے کہا کیمیرو ہٹ جائیں پھر بھی صفائی کرتے رہیں تو مزہ بھی آئے گا وہ تو کیمیرو لے رہا ہے اس لیے پانچ منٹ کی صفائی ہو رہی ہے ویڈیو کو ہٹا دیا جائے اور پھر دن بھر صفائی کرتے رہے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً آپ نے صفائی کی ہے اور پھر میں نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ظاہر کی صفائی ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے باطن کی بھی صفائی کی ضرورت ہے اگر ہندوستان کے ظاہر کے لیے تو ہم نے بیرا اٹھایا کہ صفائی ہو جائے اور باطن میں وہی نفاق اور دشمنیاں رہی تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا وہ ملک کبھی پلپ نہیں سکتا جس ملک کے اندر اختلاف ہو جس ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہاتھا پائی ہو جس ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف آستین چرانا ہو میں نے ابھی احمد آباد میں کچھ پنڈت اور کچھ سادھو اور کچھ مہاراج وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر اور میں نے کہا کہ ایک بات سنیں یہ جو ہندو مسلم کے فسادات اس وقت ہو رہے ہیں آپ ہمارے ہندو بھائی جب بلڈ بینک پر جاتے ہیں بلڈ خریدنے کے لیے جب ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے کسی بیمار کے لیے تو بلڈ بینک پر جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے ہندو بھائی ہی کا خون دینا مجھے مسلمان کا خون نہیں چاہیے اور کوئی مسلمان جب بلڈ بینک پر جاتا ہے خون لینے کے لیے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے مسلمان ہی کا خون چاہیے ہندو بھائی کا خون نہیں چاہیے کتنے مریض مسلمان وہ ہوں گے جن کے بدن میں ہندو بھائی کا خون بہ رہا ہوگا اور کتنے ہندو بھائی وہ ہوں گے جن کے بدن میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہوگا جہاں ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کا خون بہ رہا ہو وہاں ان میں آپس میں نا اتفاقی کہاں ہو سکتی ہے تو ہن بن اتبا ابو سفیان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی میں ایمان لانا چاہتی ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پچھلی زندگی پر تانا نہیں دیا مفتی شبیر صاحب فرماتے ہماری زبان سب سے زیادہ دنکیلی ہے ہماری زبان سب سے زیادہ دنکیلی ہے سانپ دنک مارتا ہے تو وہ زہر تھوڑی دیر میں اتر بھی سکتا ہے لیکن زبان سے جو تانوں کا دنک مارا جاتا ہے برسوں گزر جاتے ہیں قلب سے صفائی نہیں ہوتی ہماری زبانیں بڑی دنکیلی لی ہے اللہ کے نبی نے کوئی تانا اس پر نہیں دیا کلمہ پرا دیا مسلمان ہو گئے وہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب اس جگہ سوال قائم کرتے ہیں اہل علم اس سے محظوظ ہوں گے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اس پر اشکال یہ رہا کہ اللہ اتنی سخت نبی کے خلاف اسلام کے خلاف اتنی سخت عورت اتنی متشددہ عورت یہ اللہ تو نے اس کو ایمان کیوں دیا ابو لہب کو تو نے نہیں دیا اتبا کو نہیں دیا شیبہ کو نہیں دیا ولید کو نہیں دیا تو نے کسی کو ایمان جو سخت تھے نہیں دیا یہ بھی تو بڑی سخت تھی اس کو ایمان کیوں دیا تو نے ابن جوزی کہتے ہیں کہ تعالیٰ نے میرے قلب پر ایک جواب القا کیا کہ یہ ہندا وہ ہیں جس نے غزو احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا تو جس کے بدن میں اور جس کے پیت میں حمزہ جیسی مقدس شخصیت کا منور کلیجے کا ٹکڑا گیا ہو اللہ ایسے بدن کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کر سکتا لیکن حمزہ بہرحال بشر ہے نبی کے ام میں محترم اور چچا ہے ایمان لائے اللہ کے نبی پر اور قلب آپ کا ایمان سے منور ہوا اور اس کا ذرا سا کلیجا گیا اس ہندا کے پیت میں اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا او میرے بھائیوں اگر میرے اور آپ کے اندر اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث اتر جائیں اللہ ہمیں جہنم میں کیسے داخل کر سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو جہنم میں داخل کرے قرآن کریم تو وہ کتاب ہے ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھے ہم نے درس قرآن کو قائم نہیں کیا ہم نے درس حدیث کو قائم نہیں کیا ہم تو رات دن پیسے گننے ہی میں لگے رہے زمینوں کی دلالیوں میں لگے رہے مکانوں کے بیچنے میں لگے رہے اور ہماری زندگیاں اسی طرح گزر رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے میں قرآن کے دو تین نمونے آپ کو بتاؤں دلوں کو ہلانے والی یہ کتاب وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ کہتا ہے اور دودھ کا پیالہ اٹھانے والے اور یہ دودھ کو پینے والے تو نے دودھ کو اٹھایا ذرا پینے سے پہلے دو منٹ یہ تو سوچ لے جہاں سے دودھ اتر رہا تھا وہاں گوبر بھی ہے وہاں پیشاب بھی ہے وہاں خون بھی ہے لیکن جب تجھے دودھ دیا تو نہ گوبر کی بدبو آنے دی نہ پیشاب کی رنگت آنے دی نہ خون کا کلر آنے دیا تو یہ تو بتا کہ ان تمام کے بیچ سے صاف ستھرا دودھ تجھے کس نے پیش کیا اگر تو دودھ پینے سے پہلے ایک منٹ کے لیے اتنا سوچ لے گا تو تیرا رب تیری سمجھ میں آ جائے گا تیرا خدا تیری سمجھ میں آ جائے گا یہ تو عبارت النس سے معلوم ہوا یہ تو ظاہری عبارت سے ہمیں معلوم ہوا اور اندرونی عبارت سے اور ایک مسئلہ نکلا جس کو ہمارے مدرسوں میں اشارت النس کہا جاتا ہے اس سے اور ایک مسئلہ نکلا اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے صاف صفاف دودھ دیا اگر میں ذرا سی گوبر کی بدبو لے آتا اگر میں پیشاب کا رنگ لے آتا اگر میں خون کا ذرا سا رنگ لے آتا بتا تو صحیح میرے بندے تو اس دودھ کو کیا کرتا بالٹی اٹھا کر پھینک دیتا یا نہیں پھینک دیتا کہ اس میں گوبر کی بدبو آ رہی ہے ہم نہیں پیئیں گے اس میں پیشاب کا رنگ ہے ہم نہیں پیئیں گے اس میں خون کا رنگ ہے ہم نہیں پیئیں گے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ذرا سی ملاوٹ عبادت کی بنیاد پر سن لے قیامت میں اگر تو اپنی عبادتوں کے ساتھ ریاکاری کو ذرا سا ملا کر لے کر آیا تو جیسے تو بالتی پھینک دیتا ہے میں بھی تیرے عمل کو اسی طرح پھینک دوں گا اس کی ظاہری عبارت سے توحید سکھائی اور اس کے اندر سے ہمیں اخلاص سکھایا قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا اور اس کے کفر کی وجہ سے دوامن اور ہمیشہ جائے گا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کلما ندی جلود ہوں بد اللہ ہوں جلو رہا زوک ال آزاد اس کی ایک چمڑی جلے گی ہم دوسری لے آئیں گے اللہ کہہ رہا ہے دوسری جلے گی ہم تیسری لے آئیں گے حکیم علمت حضرت اقدستانوی نور اللہ مرکز ہو اس جگہ پر ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ جو اللہ اس کے جسم کو ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے وہ اس کی چمڑی کو بھی تو ہمیشہ باقی رکھ سکتا تھا پھر یہ چمڑیوں کو بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی ایک بہت موتا سا سوال ہے یہ کہ جب کفار کا جسم ہمیشہ جہنم میں باقی رہے گا اور وہ زندہ رہے گا تو اس کی چمڑی بھی تو ہمیشہ باقی رہ سکتی تھی اس میں تبدیلی کیوں آئی کیوں بدلنے کی ضرورت پیش آئی حکیم علمت حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں بہرحال وہ رب رحمت والا ہے وہ رب رحمت والا ہے اس نے فیصلہ تو یوں کر دیا ہے کہ کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے لیکن وہ رحمت والا رب چاہتا ہے کہ ذرا سی میرے بندے کو راحت ہو جائیں تو چمڑی بدلنے ہی کے اندر تھوڑی سی راحت ہو جائے گی اس لیے چمڑی کو جلا کر بدل دے بدلتا رہے گا تاکہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں راحت ملتی رہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربك فقبر والرجز ولا تستقصر کیا کہا اللہ نے سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کیا فرمایا اے کملی اور کرسونے والے لیکن علامہ اسماعی نے عجیب و غریب ترجمہ کیا فرمایا مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو پرندہ ایک گونسلہ ٹوٹ گیا چڑیا کا گونسلہ ٹوٹ گیا تن کے نیچے بکھر گئے وہ تنکوں کو اٹھا کر دوبارہ مارا بناتا ہے گونسلہ بناتا ہے اس کو مدسر کہا جاتا ہے تو نبی پر یہ لفظ کیوں بولا یا ایوہ حل فرمایا میرے پیغمبر انبیاء کا بنایا ہوا میری شریعت کا گونسلہ اور میری شریعت کا مارا اور میرے دین کا گوسلہ جو بہت شاندار انبیاء نے بنایا تھا جاہلیت کے دور والوں نے اس کو توڑ کر اس کے تنکے بکھیر دیے ہیں پیغمبر اب آپ اٹھئے اور ان تنکوں کو اٹھا کر دوبارہ شریعت کا گونسلہ تعمیر فرمائیے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا مدثر اے اے اے پیغمبر آپ اٹھیے اور دو بارہ شریعت کے غوصلے کو تعمیر کیجئے میرے بھائیوں یہ تو دو تین مثالیں ہیں ورنہ قرآن وہ کتاب ہے لطائف میں ہم دیوانے بنے واٹس ایپ پر میرا جوان دیوانہ بنا اور جس طرح چاہے واٹس ایپ پر اپنی زندگی گزارنے لگا ہماری بچی پر واٹس ایپ پر دیوانی ہے ہمارا نوجوان بھی واٹس ایپ پر دیوانہ ہے اور پھر عجیب بات ہے جو آیا فور فارورڈ جو آیا فارورڈ جو آیا فارورڈ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو فارورڈ کرنا یہ منافقین کی صفت ہے اذا جاہم امر من الامن او الخوف اداؤ بھی ولو ردوہ الى الرسول و الى اولی العمر منہم لعلمہ الذین يستنبتونہ ولولا فضل لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فرمایا یہ منافقین نبی کے دور کے جب کوئی خبر آتی تھی امن کی کامیابی کی یا خوف کی اور ناکامی کی فوراً مدینے میں پھیلانا شروع کر دیتے تھے حالانکہ ان کا فریضہ بنتا تھا کہ اگر کوئی خبر سنی ہے تو وہ نبی کے پاس آئے اور نبی نہ ہو تو اہل علم کے پاس آئے اور ان کو پوچھے لیکن ان لوگوں نے نہ نبی کو پوچھا نہ اہل علم کو پوچھا اور اس کو پھیلانا اور فارورڈ کرنا شروع کر دیا آج بھی اسی طرح ہے کوئی دعا آئی فوراً فارورڈ کر دیا کوئی حدیث آئی فارورڈ کر دیا کوئی درو شریف آیا فارورڈ کر دیا آپ کو اہل علم کو پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ یہ دعا صحیح بھی ہے یا غلط یہ حدیث صحیح بھی ہے یا غلط یہ درود صحیح بھی ہے یا غلط آیا اس کے الفاظ بھی صحیح ہے یا غلط اور پھر عجیب عجیب طرح کا کہ اس کو پھیلاؤ گے تمہاری دکان میں برکت ہوگی اس کو پھیلاؤ گے تو دس فیملیوں کی حفاظت ہو جائے گی اس کو ڈیلیٹ کرو گے تو دس فیملیوں کی موت ہو جائے گی اللہ اکبر سراسر شریعت کے خلاف گفتگو اور میرا جوان واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے میری بیٹی واٹس ایپ پر لگی ہوئی ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں آج جو مکانوں میں خرافات مکانوں میں اختلاف مکانوں میں جھگڑا ہسبینڈ وائف کے درمیان اختلاف اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ شوہر بیوی کو وقت دے رہا ہے نہ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے بیوی بھی بہت سوب پر لگی ہوئی ہے شوہر بھی بہت سوپ پر لگا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا میرے جوانوں میرے بھائیوں تم امت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہو تم بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہو تم بنو گے سماج بنے گا تم بنو گے سوسائٹی بنے گی تم بنو گے ماحول بنے گا تم بنو گے تمہاری بستی بنے گی تم بنو گے تمہارا گھر بنے گا تم بنو گے تمہاری اولاد بنے گی اور اگر تم بگڑو گے تو سماج بگڑے گا معاشرہ بگڑے گا تمہاری اولاد بگڑے گی جوانو تم تو بہت قیمتی سرمایہ ہو میرے نبی نے تمہارے لیے کیا کہا حدیث قدسی میں اللہ یوں کہہ رہا ہے جن سات لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے جگہ دینے والا ہے اس میں یوں فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں رہی جس نے اپنی جوانی میں رب کو یاد کیا جس نے نمازوں کی پابندی کی جس نے سچ بولا جس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے خرافات نہیں دیکھے جس نے ویڈیو پر غلط تصویریں نہیں دیکھی جس نے اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے غلط تصویروں کو نہیں دیکھا اور جو قرآن کریم کا پڑھنے والا رہا حلال کمانے والا رہا حرام سے اپنے آپ عذاب کو بچانے والا رہا اللہ کہتا ہے قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا میں میرے عرش کے نیچے تجھے جگہ عطا کروں گا شاب فی عبادت اللہ تعالی جوان تو تو بڑا قیمتی ہے تیری جوانی کہاں لگ گئی باطل طاقتوں نے کس دنیا میں ہمیں مشغول کر دیا ہمیں کہاں لگا دیا ہمارا وقت کیسے ضائع ہونے لگا بربادیوں کا سامان اپنے ہاتھوں سے ہم نے تیار کیا ہے موسا علیہ السلام نے رب سے پوچھا میرے اللہ تو ناراض ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے ذرا مجھے نشانی بتا دے مجھے سمجھ میں آ جائے کہ تم اس سے ناراض ہے اللہ نے فرمایا جب میں موسم میں تبدیلی پیدا کر دوں سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں آج موسم کی تبدیلیاں ہیں بے موسم بارش ہو رہی ہے میرا ابھی ودالی جانا ہوا گزشتہ ہفتے انہوں نے بتایا کہ اتنی شدید بارش ہمارے وہاں ہوئی کہ ہمارا جیرے کی جو کھیتی تھی وہ سب ختم ہماری وریالی کی جو کھیتی تھی وہ سب ختم اور اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا پورے ملک کے اندر بے موسم بارش برسی اور کھیتی کی تباہی ہو گئی اللہ کہتا ہے جب میں بے موسم بارش برساؤں تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں اور جب میں تم پر تمہارے حاکم ظالم مسلط کروں تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں اور جب میں مال بخیلوں کو دوں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں یہ علامت بالکل بدی طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا رب ناراض ہو چکا ہے اور اسی لیے دنیا کے اندر سب سے ذلیل ترین اس وقت اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے عالم عرب کا حال دیکھ لو چاہے فلسطین ہو سیریا ہو عراق ہو ایران ہو اردون ہو لیبیا ہو یا اس کے علاوہ جتنے ممالک ہو اور یا ان ممالک کو دیکھو جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں مائنوریٹی میں ہیں ان کے وہاں کے حالات دیکھ لو مسلمان سے زیادہ ذلیل اس وقت کوئی نہیں ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جال حق وزا حق الباطل حق اوپر رہتا ہے باطل مٹتا ہے باطل جاتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل اوپر آ رہا ہے حق نیچے جا رہا ہے کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہے علمان الحفیظ الیا زب اللہ سم الیہ زب اللہ کیا قرآن کی آیت جوتی ہے نہیں نہیں قرآن تو سچ کہہ رہا ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی حق ہمیشہ اوپر رہتا ہے لیکن حق کے ساتھ جب باطل ملتا ہے تو حق نیچے چلا جاتا ہے اور باطل ہمیشہ نیچے رہتا ہے لیکن باطل کے ساتھ جب حق ملتا ہے تو باطل اوپر آ جاتا ہے آج دنیا کی باطل طاقتیں آج دنیا کا شرک آج دنیا کی عیسائیت آج دنیا کی یہودیت آج دنیا کے ناستک یہ اگرچہ باطل ہے لیکن ان کے ساتھ کچھ حق ملا اور وہ حق کیا ہے اچھے اخلاق جو میرے آقا کے اخلاق تھے وہ باطل کے ساتھ ملے تو حق اوپر آئے باطل اوپر آیا اور مسلمان سچے دین والا توحید والا اخلاص والا حق والا اللہ والا قرآن والا نبی والا لیکن ہوا کیا اس کے حق کے ساتھ باطل آ گیا حرام کا کھانا آ گیا ناجائز زمینوں کا لوتنا آ گیا بد اخلاقیاں آ گئی غلط طریق پر کاروبار کے مسئلے آ گئے بیویوں کو ستانا آ گیا بیویوں کی طرف سے بے وفائیاں آ گئی جس کے نتیجے میں حق کے ساتھ جب باطل ملا تو حق نیچے آ گیا اور باطل اوپر چلا گیا میرے بھائیوں میرے بھائیو حق والی زندگی اپناؤ حق والی زندگی اپناؤ اکرات میرے آقا حضرت عائشہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اللہ اکبر روایت رلاتی ہے ہم کو میرے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر سوئے تھے چارپائی پر حضرت کبھی یوں ہوتے ہیں سوئے بستر پر کبھی حضرت یوں ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی یوں کبھی یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حبیب کوئی تکلیف ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ کو فرمایا نہیں کوئی تکلیف نہیں پھر حضرت تھوڑی دیر کے بعد یوں ہو رہے ہیں پھر یوں ہو رہے ہیں حضرت کوئی تکلیف ہے آپ کو فرمایا نہیں پھر تھوڑی دیر میں یوں ہوئے فرمایا حضرت کوئی تکلیف ہے تو حضرت نے اب تیسری مرتبہ پیٹ پر ہاتھ رکھا فرمایا عائشہ بھوک مجھے پریشان کر بھوک مجھے پریشان کر رہی ہے آج تیسرا دن ہے کہ مجھے کھانا کچھ نہیں ملا ہے اللہ کے حبیب نے جو چارپائی پر لکڑی ہوتی ہے یوں اپنے پیٹ کو دبایا زور سے اور یوں لیٹ گئے الٹے اپنے پیٹ کو زور سے دبا کر حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی اللہ کے حبیب فرمایا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے صبر کا پیکر اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے عائشہ بھوک کی وجہ سے بے چین ہو گئے حضرت عائشہ اتھی گھر میں کچھ نہیں تھا پانی کا گلاس لے کر آئی اور نبی کو پانی پلایا اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا اس نبی کی زندگی کا یہ حال ہے اور اس کے امتیوں کا یہ حال ہے کہ دو دو روتیوں کے خاطر حرام کی روزیاں بنا رہا ہے اس کی زمین اس کا مکان اس کا کاروبار لوتا اس کو جھوٹ بولا جس طرح چاہے اس نے لوگوں کو لوتنا شروع کیا میرے بھائیوں قرآن سے جڑو قرآن سے جڑو قرآن وہ کتاب ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو بنائے گی کب تک ہم لاؤ بالی پن میں ایسی زندگی گزاریں گے کیا ہمیں مرنا نہیں ہے کیا ہمیں حاضر ہونا نہیں ہے اللہ کے سامنے کیا حساب کے مسائل نہیں ہے رب کے سامنے کیا جنت اور جہنم ختم ہو چکی ہے کیا جہنم کے مسائل ہمارے سامنے نہیں ہیں کیا اللہ کے وہ تیور غضب والے جو حدیثوں میں بیان کیا گیا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی اللہ شفقت کی نگاہ نہیں کرے گا ان لوگوں پر کن لوگوں پر جس نے جوتی قسم کھا کر بیچا ان لوگوں پر جنہوں نے پجاموں کو پینٹ کو تخنوں سے نیچے لگا لٹکایا ان لوگوں پر جنہوں نے ناحق کسی کا مال کھایا ان لوگوں پر جس نے کسی پر ظلم کیا یہ تمام روایتیں بھری پڑی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا نظر غضب جب اٹھے گا تو علمان الحفیظ انبیاء بھی نہیں بول پائیں گے اس قرآن سے جڑو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو صحابہ کی زندگی کو بنانے والا یہی قرآن قرآن میں ایک آیت ہے لو انزل هذا القرآن اللہ جب اللہ متصدعا خاش آمت سد آم بن نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نظارہ دیکھنا ہو کہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو قرآن کفر کے پہاڑ پر اترا یعنی عمر کا کفر اور صحابہ کا کفر یعنی کفر کے وہ پہاڑ تھے جمے ہوئے تھے کوئی چیز ان کو کفر سے ہٹا نہیں سکتی تھی لیکن جب قرآن اترا اس کفر کے پہاڑ پر تو ان کے بھی دلوں کو ہلا کر رکھ دیا عمر تو چلا تھا نبی کو قتل کرنے عمر تو چلا تھا اپنی بہن کو مارنے عمر تو چلا تھا اپنے بہنوئی کو مارنے اور بہن کی مکان پر گیا اور وہاں ان کو مارا پتائی کی اور اس کے بعد دل میں آیا لاؤ تو صحیح میں وہ قرآن دیکھوں کون سا قرآن ہے جس کو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور قرآن بہن نے پیش کیا اور رکھا اور قرآن کی آیات پر نظر پڑی تو جن آیات پر نظر پڑی توحا ما انزلنا علیہ کل قرآن علی تشکا اللہ تدکرت لمن یکشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوا له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى اللہ کی صفات ان آیات میں میں اس پر نظر پڑی اور عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگے محمد کی غلامی میں مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس بعد میں جا رہے ہیں عمر کی زندگی کو بدلنے والا یہی قرآن ہے عمر کی زندگی میں انقلاب لانے والا یہی قرآن عمر کے کفر کے پہاڑ کو توڑنے والا یہی قرآن ہے صحابہ بنے اسی قرآن کی بنیاد پر تابعین طب تابعین اولیاء کرام بزرگان دین اور آج تک جتنے لوگ بنے ہیں وہ اسے قرآن سے تعلق کی بنیاد پر اس سے نسبت کی بنیاد پر وہ لوگ بنے ہیں اگر ہم بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے قرآن سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی بنے گی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب برما میں مدرسے راندیریا میں تھا مدرسے راندیریا برما میں ہے میں ابھی سفر کر کے آیا میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا مولانا ظفر صاحب نے وہاں پڑھایا ہے بہت بڑے عالم ہیں مسائل احناب پر اکیس جلدوں میں کتاب لکھی ہے الاؤ سنن فرمایا میں وہاں پڑھاتا تھا تو ایک صاحب اپنی تین سالہ بچی کو لے کر آئے یا چار سالہ اور وہ بچی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی تھی قرآن کا معجزہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن اور دس بارہ مجلسیں اس کی ہوئی مختلف جگہوں پر مولانا ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر جگہ مجھے بلایا جاتا تھا اور میں ہی اس بچی کا امتحان لیتا تھا اور میں ایک آیت پڑھتا تھا اور یوں پوچھتا تھا کہ اس سے اوپر والی آیت بتا تو وہ بچی اوپر والی آیت بھی بتاتی تھی میں اس سے کہتا کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے چھتے نمبر کی آیت بتا تو وہ بلا جھجک اسی وقت آیت بتانا شروع کر دیتی تھی اور جب میں کہتا تھا کہ اس آیت سے شروع کر تو وہ اتنے بہترین انداز میں چار سال کی بچی قرآن کریم پڑھتی جاتی تھی جب دس بارہ مجلس پوری ہوئی تو مولانا کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کو یوں کہا کہ تیری بچی مر جائے گی مولانا کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی کشف ہوا میں نے اس بنیاد پر کہا تھا کہ بچی حافظ قرآن پیدا ہوئی تو باپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور سجدے میں پیشانی رگڑنی چاہیے تھی باپ شکر تو کیا ادا کرتا بچی کو مجلسوں میں لے جا کر پیسے وصول کرتا تھا مولانا کہتے ہیں اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا اس کے پاس سے ایک سال نہیں گزرا کہ اس حافظہ بچی کا انتقال ہو گیا اللہ کی نعمتوں کی ناقدریوں کے اوپر اللہ اسی طرح نعمت کو لے لیا کرتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زید ہے بکر ہے خالد ہے امر ہے داڑھی والا ہے توپی والا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا یاد رکھو اللہ کے وہاں رشتے داریاں نہیں جلدی ہے وہ تو دل کے تقوے کو دیکھتا ہے اندر کی مایا کو دیکھتا ہے اس لیے قرآن کریم سے ہم وابستہ ہو یہ جو ابھی دھرمانترن کا مسئلہ چلا اور چل رہا ہے اور گھر واپسی کے عنوان پر جب مسائل چلے اور دو سو کے قریب فیملیوں کے لیے اخبار اور میڈیا نے یہ بتایا کہ انہوں نے پہلے ردت اختیار کر لی اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اسلام میں آ گئے ہم نے اس موقع پر صاف صاف جگہ جگہ پر ایک بات کہی کہ ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جو اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں جو اس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں جو جو, جو ان باتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں ہم ان کو کیوں کہیں ہم تو اپنوں کو کہیں گے تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو خدا کی قسم کائنات کی کوئی طاقت تمہیں اپنے ایمان سے ہلا نہیں سکتی ہے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا قرآن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے عقائد مضبوط ہے ہمارا قرآن ہمارے سینے میں ہے تو اگر ہمارے گوشت کو اتار کر اس کا کھیما بنا دیا جائے یہ تو منظور ہوگا لیکن کوئی اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے دھرمانترن کے مسئلے میں اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہم یہی کہیں گے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اس لیے ایمان کا سودا کیا اگر قرآن پڑا ہوا ہوتا تو وہ ایمان کا سودا نہ کرتے یہ جو مکاتب چل رہے یہ اللہ کا بہت بڑا دین ہے عنایت ہے کہ ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے عقائد مضبوط کروائے جاتے ہیں ہر بچہ ابھی جو آ رہا تھا ہر بچی جو آ رہی تھی وہ توحید کا پیکر اور توحید کا سبق لے کر آ رہی تھی اور ہمیں توحید کا سبق دے رہی تھی اور توحید کا سبق یہ بچے دے رہے تھے یہ مکاتب اللہ کی بہت بڑی دین ہے بہت بڑی دین ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور میں بڑی لذاذت سے کہوں اس وقت جو ہے ایک بہت ہی زیادہ شور چلا ہے کہ دنیا کی تعلیم بہت اچھا مسئلہ ہے ہمیں اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تعلیم مضبوط سے مضبوط ہو اور دنیا کی تعلیم بھی اعلی سے اعلی ہو صرف ایس ایس سی پاس پر ہمارا بچہ چھوڑ نہ دے صرف بارہ تک جا کر ہمارا بچہ چھوڑ نہ دے ہر بچہ کامرس ہی میں نہ جائے کچھ بچے ہمارے سائنس بھی لیں ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے میں نے جب اپنی ہاسپٹل شروع کی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ہمیں اچھے لائروں کی ضرورت ہے جب یہ فسادات ہوتے ہیں تو ہمیں لوئر تلاش کرنے پڑتے ہیں مخلص لوئر کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں لوئروں کی ضرورت ہے ہمیں اچھے دیندار ٹیچروں کی ضرورت ہے جو اخلاص کے ساتھ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو مینجمنٹ نگرانی کرتا ہو یا نہ ہو لیکن ہم اپنی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ پڑھانے والے بنے ہم اچھے لوئر ہمیں اچھے ٹیچر ہمیں اچھے وکیل ہمیں اچھے ڈاکٹر بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آئی ایس آفیسروں کے اندر ہمارا گجرات اس وقت خالی پڑا ہوا ہے کہ مسلم آئی ایس آفیسر ہمیں نہیں مل رہے آئی ایس آفیسروں کے اندر ہمارے بچے آئیں تاکہ کلیکٹری کا ڈگری لے اور اور جو ہے اور جو اس طرح کی ڈگریاں لے ہمارا بچہ اس کے اندر ترقی کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے یقیناً دنیاوی تعلیم کی ہمیں بہت ضرورت ہے لیکن دین کے ڈھانچے میں رہ کر دین کے ساتھ دین کے ڈھانچے میں رہ کر اگر ہماری اولاد کو ہم دنیا کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے اور اگر دین کے بغیر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم میں لگایا تو میں ابھی پندرہ دن پہلے کا رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں صرف نوساری ضلع میں ہماری سولہ بچیاں ایمان چھوڑ کر کے کفر میں جا چکی ہے میں ابھی پندرہ دن پہلے کا آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں یہ تو صرف نوساری ضلع کی بات ہوئی اس کے علاوہ بے شمار جگہیں ہیں کہ جو اسی طرح چونکہ دین مضبوط نہیں تھا ایمان مضبوط نہیں تھا عقائد مضبوط نہیں تھے قرآن مضبوط نہیں تھا اور کالج میں وہ گئے ہماری بچی بچی نادان ہوتی ہے جذباتی ہوتی ہے اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتی اور اور ذرا سی محبت میں اپنی ذات کو بیچنے والی بن جاتی ہے پندرہ بلکہ سولہ بچیوں نے اپنے اپنے ایمان کا سودا کر لیا اور پھیرے پھر کر کے اپنا نکاح کیا اگر اسی کا نام دنیاوی تعلیم ہے تو پھر دنیاوی تعلیم کو سلام ہو کہ ہم دنیا کی تعلیم کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتے ایمان تو ہمارا سرمایہ ہے ایمان ہماری زندگی کی پونجی ہے ایمان تو تب ہمیں پتا چلے گا وانزر ہوم یوم الحسرت قدی العمر قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا اللہ جب موت کو لائے گا اور موت کو میدے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کریں گے یہی علیہ السلاۃ وسلام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہی علیہ السلام کو اللہ مکلب بنائے گا اس لیے کہ یہیا کے نام میں حیات ہے اور جب حیات ہیں تو موت کو ذبح کرنے والے حیات نامی انسان کو لایا جائے گا اور وہ موت کو ذبح کر کے اب اعلان ہوگا اے جنتیو تم ہمیشہ جنت میں رہو تم پر کبھی موت نہیں اے جہنمیو تم ہمیشہ جہنم میں رہو تم پر کبھی موت نہیں اس وقت جہنمی لوگ یوں کہیں گے ہائے افسوس ہم دنیا میں ایمان لے آتے تو اچھا ہوتا وہ حسرت کا دن ان کے لیے ہوگا اس لیے اس کو وہ ہوم یوم الحسرت قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ایمان کے بغیر تو ہماری زندگی ہو نہیں سکتی اس لیے دنیا کی تعلیم خوب دیں لیکن دینی ڈھانچے میں رہ کر ماشاءاللہ یہاں جو یہ یہ جو اسکول مدرسہ یہاں چل رہا ہے اور جن بچوں کو یہاں رکھا گیا ہے ان بچوں کو ماشاءاللہ دینی ماحول میں رکھ کر دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ ان کے عقائد بھی مضبوط ہو ان کے ان کا ایمان بھی مضبوط ہو ان کا قرآن بھی مضبوط ہو ان کے معاملات کی زندگی بھی مضبوط ہو ان کے اخلاقی زندگی بھی مضبوط ہو ان تمام کے ساتھ یہ دنیا کی تعلیم اگر ان کو دی جائے تو نور اللہ نور ابھی میری گزشتہ ہفتے ایک ایک ایم ڈی ڈاکٹر سے بات ہوئی مجھے بڑا فخر ہے اس ڈاکٹر کے اوپر نوجوان ہمارے بھروچ ضلع کے اندر ہے دیولا گاؤں کے بہت بڑے ڈاکٹر ایم ڈی بنے لیکن میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو وہ بڑے ادب سے بات کر رہے تھے اور کچھ آیات بھی پیش کرتے جا رہے تھے بات بات میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم قرآن بھی پڑھے ہو فرمایا انہوں نے ایک عجیب بات بتائی فرمایا الحمد مولانا میں حافظ قرآن بھی ہوں خوشی ہوئی مجھے خوشی ہوئی کہ حفظ قرآن کے ساتھ ایک ڈاکٹر ایم ڈی بنا اور پھر اس کی زندگی تقوا والی اس کی زندگی ورا والی میں نے ان کو اپنی ہاسپٹل کے لیے دعوت دی انہوں نے کہا بالکل مجھے کام کرنا ہے اور دینداری کے ساتھ کام کرنا ہے اور تقوی کے ساتھ کام کرنا ہے میں نے جب ان کو تنخواہ کی سیلری کی آفر کی تو انہوں نے کہا مولانا میں سیلری کی نسبت پر نہیں آؤں گا میں قوم کی دعا لینے کے لیے آؤں گا جب دین ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی تعلیم بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور جب دین نہیں ہوتا تو اس کی دنیا کی تعلیم دنیا کے لیے ہوتی ہے ہمیں دنیا کی تعلیم کو دینی ماحول میں رکھنا ہے اس لیے میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو ایک بات اور کہتا ہوں جہاں اس طرح کی ہاسٹلیں ہیں اور جہاں اس طرح کے دین اور دنیا دونوں پر آئے جاتے ہیں میں یہاں بھی مینجمنٹ سے درخواست کر کے جاتا ہوں کہ صرف حفظ کی حد تک نہ رکھیں جب ایک بچہ ہمارے وہاں دس تک رہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک لمبی زندگی ہمارے پاس یہ گزار رہا ہے ہم کیوں اس کو مولوی کلاس سے کچھ جوائنٹ نہ کرے آسان ہے مسئلے کو حل کر لینا دو اس لیے کہ چوبیس گھنٹے ایک بچہ ہمارے پاس جب رہتا ہے تو سلیبس وہی چلے گا جو دنیا کا جو ہمارا ملک جو ہماری حکومت دے رہی ہے اسکول کا سلیبس وہی چلے گا اس کے ساتھ دینی اور عالم کلاس کا سلیبس ہم وہ چلائیں جو ہمارے دارالعلوم دیوبند نے ہم کو دیا ہے لیکن شیٹ اس طرح کرے کہ نہ دنیا کی تعلیم کا نقصان ہو نہ دین کی تعلیم کا نقصان ہو جب دونوں ایک ساتھ چلیں گے مجھے امید ہے کہ ایک بچہ ایسی سی پاس ہو کر کے نکلے گا تو انشاءاللہ عالم دین بن کر بھی نکلے گا اور میں آپ کو اس کا نمونہ بتاؤں آپ سابرکاتا ضلع میں چلے جائیں گھڑا نامی جگہ ہے گھڑا وہاں چھ سو بچے ہیں مدرسے کا عنوان ہے اسی کے ضمن میں اسکول بھی انہوں نے قائم کی اور آپ تعجب کرو گے کہ میڈیم انگلش قائم کی یہ گجراتی گجراتی بھی نہیں میڈیم انگلش اور وہ بچے عالم بھی بن رہے ہیں اور عالم کے ساتھ ساتھ میڈیم انگلش میں ٹین تک جا رہے ہیں دس تک جا رہے ہیں آپ کی نگاہیں وہاں جھک جائے گی میں خود وہاں بار بار جاتا ہوں میں نے ایک عجیب بات وہاں پر دیکھی ایک بچہ عالم دین بن کر کے نکلتا ہے تو وہ ایسی سی پاس ہو کر کے نکلتا ہے پھر وہی بچہ عالم دین بنا ہے اس کا ذہن کھلا ہوا ہے اب وہ گیارہ اور بارہ کا ایگزام اپنے گھر پر دیتا ہے اور آپ اس سے بڑھ کر تعجب کرو گے اسی نظام میں پڑھنے والا ایک عالم بچہ اس وقت آئی ایس آفیسر کا امتحان دینے جا رہا ہے کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے میں مینجمنٹ سے گزارش کروں گا کہ یہ تو یقیناً ہماری جنت بنانے کی چیز ہے لیکن مزید عالم بن کر کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ شاء ہماری جنت اور چمکنے والی ہو جائے گی ہماری جنت میں اور زیادہ درجات ہمارے بلن ہو جائیں گے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کے ہماری جو ہاسٹل ہیں اور ہمارے جو نظام ہے اس کے اندر تھوڑے اس طرح کے مسائل کو بھی لایا جائے اس لیے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہر والی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم لے لیکن دین کے ڈھانچے میں لے دنیا کی تعلیم خوب لیں لیکن دین کے ڈھانچے میں لیں اللہ کرے کہ دین کے ڈھانچے میں میں آپ کو اور ایک ایگزامپل سناؤں لیسٹر میں شیخ ریاض الحق جو ہمارے گجراتی ہے گجراتی نہیں میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے قریب کے ہیں یہ جو وستان کے قریب بورسد گاؤں ہے ارے یہ جو بورسد یہیں پر ہے ہمارا موسالی سے آگے آپ چلو گے تو بورسد جو گاؤں ہے اس گاؤں کے ہیں شیخ ریاض الحق لیسٹر میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ بھی کس کا قائم کیا ڈاکٹروں کا لوئروں کا وکیلوں کا اور انجینئروں کا اور ٹیچروں کا جو دن بھر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں اسکول میں جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے اور شام کو سات بجے سے لے کر دس بجے تک رات کے تین گھنٹے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں میں خود وہاں گیا حیران ہو گیا ایم ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور علم دین بخاری شریف پڑھ رہے ہیں مسلم شریف پڑھ رہے ہیں مشکات شریف پڑھ رہے ہیں ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں لوئر بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ ان کے ذہن بہت کھلے ہوئے ہیں اس لیے دین کی بات کو سمجھنا ان کے لیے بہت آسان ہے چھ سال کا نصاب شیخ ریاض الحق نے بنایا اور چھ سال کے اندر کئی ڈاکٹر اور کئی لوئر ادھر اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور ادھر عالم دین بھی بن کر کے نہیں کر رہے ہیں کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمارے اندر جمود نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک چیز لے کر کے ہم بیٹھ گئے اس سے اوپر ہم آگے نہیں جائیں گے جمود نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے تبھی جا کر ہمارا بچہ کسی سے آنکھیں ملا کر کے بات کر پائے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نہ دو دین کا رہے گا نہ وہ دنیا کا رہے گا اور میں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو صرف پاسپورٹ ہاتھ میں نہ پکڑواؤ کہ بیٹا تجھے ملاوی جانا ہے اور تجھے زامبیا جانا ہے اور تجھے ساؤتھ افریقہ جانا ہے اور تجھے انگلینڈ جانا ہے اور تجھے کہنے دا جانا ہے نہیں نہیں یہ یہ سبق نہ دو اسے یہ کہو بیٹے تجھے بہتر سے بہتر بننا ہے اور اس کے بعد تو دنیا کے جس کونے میں جائے گا کسی کے پوٹلے بستر اٹھانے والا نہیں بنے گا بلکہ تو ایک آفیسر بن کر کے پیسوں کو کمانے والا بنے گا دینداری بھی ہوگی دنیا کی کمائی بھی تیرے قدموں میں ہوگی اور اگر تو صرف اتنا سفر کر کے تو, تو, تو نے جو دنیا کا رخ کیا ہے تو یاد رکھ لوگوں کی غلامی کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملے گا ان تعلیم کی اس وقت بہت ضرورت ہے میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے مینجمنٹ اور یہاں کے بستی والوں کو اور یہاں کے حضرات علماء کرام کو کہ جو یہاں رہ کر اس طرح پر بچوں پر محنت کر رہے ہیں اور قوم کی دی ہوئی امانت کو واقعتاً امانت سمجھ کر اس کو بنا رہے ہیں حق تعالی شان ہو تمام کے تمام لوگوں کو اپنی شاعن شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے مینجمنٹ کو بھی اہل بستی کو بھی اساتذہ کو بھی اور اس مدرسے کے پیچھے جتنے لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کو بھی میں بہت لذاذت سے ایک بات کہوں گا میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے اپنے بچوں کا لباس دیکھا میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو تو سفید لباس پسند تھا ویسے بھی جب کرتا پاجامہ تم نے پہنایا ہی ہے تو سفید میں کیوں نہ پہنائے اللہ کے حبیب نے فرمایا البسو سیاہ بکم البیز و کفن موتا کم اللہ کے نبی کہتے ہیں سفید کپڑا پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفن کیا کرو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے فرمایا سفید کپڑے کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ جو انسان سفید کپڑے کو سنت کی نیت سے پہنتا ہے اللہ اس کے قلب کو بھی سفید بناتا ہے تو تھوڑا سا اگر کلر کی چینجنگ ہو جائے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی یہ کلر برا ہے لیکن اگر سفید کپڑے کے اندر پہنایا جائے تو ویسے بھی تو ہم نے کپڑے خریدے ہی ہے تو بجائے اس کلر کے سفید کپڑا اگر پہنا دیا جائے تو بہت ہی ماشاء اللہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا حق تعالی شان ہو اس ادارے کو بہت قبول فرمائے بڑی ترقی عطا فرمائے یہ قرآن کریم کی جو میں نے آیات پڑھی وہ اسی مناسبت سے پڑھی ہے کہ یہ قرآن ان نہاد القرآن یہ للتی ہی اقوام یہی جو ہے راہ راست پر لے جانے والا ہے وہ بشیر المنین اور بشارت سنانے والا ہے مؤمنین کو جو کون مومنین اللہ دین یا الصالحات جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان لحم اجرن حسنا اللہ کے وہاں اجر عظیم ملے گا اور, اور, اور جن لوگوں نے اپنے قلوب کو گناہوں سے کالا کر رکھا ہے برا کر رکھا ہے میری آپ سے گزارش ہے دیکھو توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ کرو فکر کرو توبہ کی کل پر نہ چھوڑو مسئلے کو توبہ کرو توبہ کرو اگر فجر کے بعد سے زہر تک گنا ہوا زہر میں توبہ کر لو زہر سے اثر تک میں گنا ہوا اثر میں توبہ کر لو اثر سے مغرب تک میں گنا ہوا مغرب میں توبہ کر لو اور مغرب سے عشاء تک میں گنا ہوا عشاء میں توبہ کر لو رات کو سو گے صاف ستھرے سو گے اور میں نے ابھی میرے سبق میں ایک بات گزری دو ہفتہ پہلے میں نقل کر کے اپنی بات ختم کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ وہ حجر اسود جس کو لوگ بوسا دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے یقیناً چوستا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے جب اس پتھر کو جنت سے اتارا اور آدم جب اس پتھر کو لے کر آئے فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید ترمیزی کی روایت سودت ہو خطایا بنی آدم لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں نے آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پتھر اتنا سخت کہ اس میں کوئی چیز نہیں جاتی لیکن انسان کے گناہوں کا اثر اس پر بھی پڑا اور اس کو کالا کر دیا تو ہمارا دل تو ہمارا قلب تو گوشت کا بنا ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیوں کالا نہیں ہوگا یقیناً اس پہ کالا پن آتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کالے پن کو توبہ کے ذریعے سے صاف کریں یہ قرآن سے تعلق جوڑیں اس قرآن کو اپنے گھروں میں آباد کریں میری مائیں اور بہنیں اگر یہاں میری بات سن رہی ہے تو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا ماحول بنائیں نمازوں کا ماحول بنائیں دس منٹ کے لیے تعلیم کو اپنے گھروں میں زندہ کریں دس منٹ سر جوڑ کر کے خود بیٹھے بچی کو لے کر بیٹھے اپنا شوہر بے نمازی ہے اس کو لے کر کے بیٹھے اور دس منٹ مذاکرہ ہو جائیں دس منٹ فضا فضائل عمل کی تعلیم ہو جائیں دس منٹ حیات الصحابہ میں کسی صحابی کے واقعے کو پڑھ کر ذرا سن کر کے اپنے دلوں کو جلا بخشا جائے اگر یہ ماحول ہمارے گھروں میں رہا اور ایک عورت وفادار بن کر کے زندگی گزار رہی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ گھر سہانا بنے گا اولاد اچھی بنے گی شوہر جو ہے اس اس عورت کے اوپر اپنی جان کو فدا کرے گا ورنہ روزانہ ہمارا گھر جہنم ہی جہنم برتا رہے گا جس گھر میں نمازیں نہیں ہوتی اس گھر پر اللہ کی لا لانتیں اترتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے میں جلسوں میں جانے والے کا عادی نہیں ہوں اور خصوصاً مکتبوں کے جلسے میں میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جلسے میں جاؤ تو ایک لائن کھڑی ہے وہاں پر اس وقت تقریباً ابھی تک میں قریباً پچاسی مدرسے والے آئے جلسے کی دعوت لے کر اب میں پچاسی مدرسوں میں روزانہ جاتا رہوں گا تو پچاسی راتیں میری خراب ہوگی پھر مغرب کے بعد مجھے سبق بھی پڑھانا ہوتا ہے لیکن ہمارے مولانا یعقوب صاحب ہمارے مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے اور مجھے اصرار کیا کہ تجھے آنا ہے بہرحال یہ بڑے تھے میں ان کی بات کو تال نہیں سکا اور ان کی بات کی جو ہے ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہاں کی دعوت کو قبول کر لی اور میں نے سوچا یہ تو میرا علاقہ ہے بہرحال میرے علاقے کی بات مجھے قبول کرنا ہی چاہیے تو اس مناسبت سے میں حاضر ہوا ہوں اور یہ چند باتیں میں نے گوش گزار کی ہے میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے سب کو معجزات دیے گئے لیکن سارے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے اب اسائے موسا نہیں ملے گا ہاں کوئی موسا بھائی ہو اس کا آسا مل جاوے تو اور بات ہے لیکن موسا علیہ السلام کا آسا نہیں ملے گا وہ قبر میں گیا ید بیزا اب نہیں ملے گا وہ قبر میں گیا حضرت عیسیٰ کا کوری کو اچھا کرنا اب نہیں ملے گا اور حضرت عیسیٰ کا نابینا کو بینا کرنا اب نہیں ملے گا یہ سارے معجزات قبر میں چلے گئے ہرنی کا بات کرنا میرے نبی کے ساتھ اب نہیں ملے گا کنکریوں کو سلام کرنا اب نہیں ملے گا اونتنی کا بات کرنا اب نہیں ملے گا درختوں کا چل کر آنا میرے نبی کے پاس یہ اب نہیں ملے گا یہ سارے معجزات قبر میں نبی کے ساتھ روانہ ہو گئے لیکن اللہ کے نبی فرماتے میرا ایک معجزہ وہ ہے جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ قیامت تک رہے گا اور وہ ہے میرا قرآن کریم وہ اتھی تو یہ قیامت تک رہے گا وہ انارجو جوانہ کون اختراہ تاب یا مل اور مجھے امید ہے کہ میرے اس قرآن کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر جو لوگ ایمان لاتے رہیں گے تو قیامت میں سب سے زیادہ جنت میں جانے والی میری امت ہوگی کتنی بڑی امت ہوگی آپ کی امت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں میرا نبی اس میں فرما رہا ہے کہ میری امت کے کتنے لوگ ہوں گے فرمایا ایک سو بیس صفے جنت میں جانے والی کل ایک سو بیس صفے وہ جنت میں جانے والی فرمایا اس میں اسی سب میری امت کی ہوگی یعنی سب سے زیادہ اس امت کے لوگ جنت میں جانے والے ہیں یہ تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن کریم زندگی میں زندہ ہو اور میں نے ایک حدیث اور میرے ذہن میں اس وقت آئی عرض کر دوں اللہ کے نبی فرماتے علیمان و یا رضو عید المدینہ کماتار رضول الحیت الا فرمایا جیسے سانپ پوری دنیا میں گھومتا ہے اخیر میں اپنے بل میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا سوراخ ہوتا ہے جہاں اس کا بل ہوتا ہے دنیا میں گھوم کر پھر وہیں چلا جاتا ہے نبی فرماتے ہیں اسی طرح ایمان ساری دنیا میں پھیلے گا لیکن اخیر میں پھر ساری دنیا سے سمیٹ کر مدینے میں آ جائے گا محدثین سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایمان کو سانپ کے ساتھ کیوں تشبیح دی یعنی سانپ سے کیوں سمجھایا ایمان تو امن دینے والا اور سانپ تو تکلیف پہنچانے والا تو ایمان کو سانپ کے ساتھ کیوں رکھا قربان جائیے حضرات محدثین پر وہ جب روایتوں کو کھولتے ہیں تو ہمارے دل کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر مسلم شریف کی شرح میں لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سانپ سے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے سانپ نکلتا ہے تو لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اسی طرح میرے اسلام کو بھی لوگ پتھر ماریں گے اسلام کو بھی ماریں گے مسلمانوں کو بھی ماریں گے اور اس کے ساتھ دوسری وجہ تشویح یہ بھی بیان کی گئی کہ جیسے لوگ سانپ کو منحوس سمجھتے ہیں ایک دور آئے گا میری امت پر کہ لوگ اسلام کو بھی منحوس سمجھیں گے آج وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ اسلام کو منحوس سمجھ رہے ہیں اللہ کرے ہمیں اسلام سے محبت ہو جائے ہمیں ایمان سے محبت ہو جائے ہمیں مدرسوں سے محبت ہو جائے ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے ہمیں دینی قلعوں سے محبت ہو جائے ہمیں نبی کی سنتوں سے محبت ہو جائے جس کو محبت ہو گئی میرا نبی انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جائے گا میرا نبی انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جائے گا دنیا تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی پچاس سات سے تیر سال زیادہ سے زیادہ اسی سال بہت جیا تو سو سال اس سے زیادہ دنیا نہیں ہے اس کے بعد تو موت ہی موت ہے اور دوا میں موت ہے اور پھر اس کے بعد حشر ہے اور حشر میں پھر اللہ کے فیصلے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دائمی جنت ہمیں نصیب ہو جائے اور نبی ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو اس مختصر سے زندگی کو دنیا کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کر لو دنیا چتنی روٹی سے بھی گزر سکتی ہے لیکن میرا نبی شریعت کو چھوڑ کر راضی نہیں ہو سکتا ہم شریعت کا فالو کرنے والے بنے اطاعت کرنے والے بنے اللہ جل شانو ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور حدیث سے شغف اور محبت نصیب فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و محمد و وصحبی اجمعین برحمتی یا رحم الراحمین درو شریف بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے درو شریف پلی اللہ صلی علیہ وسلم حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین للمتقین سید الانبیاء والمرسلین وسلات اجمعین اللہ گناہ معاف فرما اللہ قصوروں سے درغزر فرما میرے رب سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما ہمارے مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے آپ ہی ایک ہمارے رہ گئے ہیں سب نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اللہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں مسلمان کا نام آتا ہے نکال دیا جاتا ہے الہ العالمین ہمارے دکھروں کو سننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں رہا ہے آپ ہمارے دکھوں کو سن لیجئے اور ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے الہ العالمین آپ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے سغائر قبائر کو معاف فرما دے اللہ جلی خفی کو معاف فرما دے اللہ اجالے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے رب میرے رب ہم آپ سے اس طرح بھیک مانگ رہے ہیں جیسے ایک بھوکا آدمی ایک فقیر آدمی ایک مسکین آدمی ایک بے چین آدمی ٹوتا ہوا پیالہ لے کر کسی مالدار کے سامنے من سماجت کر کے اپنی پیشانی جھکا جھکا کر اس کے سامنے بھیک مانگتا ہے میرے رب ہم بھی تیرے سامنے اس سے زیادہ ذلتیوں کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ آج کی مجلس میں معافی کا اعلان فرما دیجئے اللہ آج کی مجلس میں معافی کا اعلان فرما دیجئے ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما ہمیں حدیث کی محبت نصیب فرما ہمیں قرآن اور حدیث کا شغب نصیب فرما اللہ ہمیں آقا کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما میرے رب آپ ہمیں قرآن کا فالو کرنے کی اور قرآن کی اتباع کرنے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے سب کو شفا دائمہ نصیب فرما اللہ جو لوگ ہاسپٹلوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں اللہ انہیں شفا دائمہ عطا فرما اللہ کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما برین ہیمریج کے مریضوں کو شفا عطا فرما مہلک بیماریوں والوں کو شفا عطا فرما الہ العالمین مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما اللہ کینسر سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ اس وقت جو وبا چل رہی ہے جو بلا چل رہی ہے سوائن فلو کی اللہ یہ بھی تیری ہی طرف سے ہے اللہ اس سے بھی پورے پوری سب کی حفاظت فرما لے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ہم سے ملنے والوں کی مغفرت مغفرت فرما ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما الہ العالمین مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بے قصور سلاخوں کے پیچھے قید ہیں رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہیں اللہ نجات عطا فرما الہ العالمین دنیا کا حال بد سے بدتر بنتا جا رہا ہے آئے دن فتنے اٹھتے جا رہے ہیں میرے مولا مسلمان کو اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے اتنی بے دردی سے تو اللہ اے اللہ جانور کو بھی نہیں مارا جاتا کیسے کاتے جا رہے ہیں کیسے گولیوں سے اڑائے جا رہے ہیں کیسے بم کے دھماکوں سے مارے جا رہے ہیں میرے مالک وہ معصوم بچے جو فلسطین کی زمین پر جو سیریا کی زمین پر میرے رب میرے رب وہ ہاسپٹل میں پرے پرے پوج رہے ہیں جن کے پاؤں بھی کٹ چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور باپ بھی ان کا دنیا سے چلا گیا ماں بھی ان کی دنیا سے چلی گئی وہ ہاسپٹل میں پڑا پڑا معصوم یہ کہہ رہا ہے میرے ماں باپ مجھ کو کب ملیں گے کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا میرے رب آج ہم یتیم بن چکے ہیں میرا نبی ہوتا ان حالات میں ہاتھ اٹھا لیتا تیری رحمتیں اتر جاتی وہ نبی نہیں رہا وہ نبی نہیں رہا لیکن نبی کی یادیں تو ہیں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے دنیا کے فتنوں کو ختم فرما دے دنیا کے فتنوں کو ختم فرما دے امن و امان قائم فرما دے امن و امان قائم فرما دے امن و امان قائم فرما دے بہت ہو گیا اللہ اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اب ہم سے سنا بھی نہیں جا رہا ہے اب ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے لکے سے گردنیں ماری جا رہی ہے اللہ اللہ کیسے باسوم بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے اللہ اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے بس کر دے اللہ اللہ بس کر دے اللہ بس کر دے ہم امتحان کے لائق نہیں رہے ہیں ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ اب بس فرما دیجئے اب بس فرما دیجئے اب بس فرما دیجئے الہ العالمین ان فتنوں کو امن سے بدل دیجئے بے سکونی کو سکون سے بدل دیجئے الہ العالمین ہم تمام کی بھی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما رعایا کو اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما اپنے ماں باپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما ہماری بچیاں جو اسلام بیچ رہی ہے وہ جذباتی ہے اللہ انہیں ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے جو جا چکی ہے انہیں واپس لا دے اللہ واپس لیا اللہ واپس واپس لیا وہ ہمیشہ جہنم میں چلے گی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اللہ اسے دوبارہ ایمان دے دے اسے دوبارہ ایمان دے دے اسے دوبارہ ایمان دے دے ایمان کی محبت عطا فرما دے اور ہماری تمام بچیوں کو ہمارے تمام بچوں کو اسلام کی محبت سے شرسار فرما دے ایمان کی محبت سے شرسار فرما دے تیری محبت سے شرسار فرما دے تیرے حبیب کی عظمتوں سے شرسار فرما دے اللہ یہ جوان بڑا قیمتی تھا غیروں کے ہاتھ میں بد گیا اے اللہ میرے جوان کو اپنی زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اپنی جوانی کی توفیق اپنی جوانی کو سمجھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری نا اتفاقیوں کو دور فرما ہماری نا اتفاقیوں کو دور فرما ہماری نا اتفاقیوں کو دور فرما ہم میں اتفاق پیدا فرما محبت پیدا فرما معاف کرنے کے جذبات عطا فرما ایک دوسرے کو تانا دینے کے بجائے محبت کے کلمات بولنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا آپ عطا فرما دیجئے اے اللہ اس مجمع میں نہ معلوم تیرے کتنے مخلص بندے ہوں گے جس کی آمین تجھے پیاری ہوگی تو ان کی آمین کو قبول کر رہا ہوگا اے اللہ جب اس کی آمین کو قبول کرے تو ان کے ساتھ ہم نالائکوں کی آمین کو بھی قبول فرما لیجئے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم بے رحمتی قیار مجمع چونکہ بہت بڑا ہے میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا میں سلام کہتا ہوں آپ جواب دے دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں حضر والا کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے جلسے میں تصویر لاتے رہیں اور اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے رہیں السلام علیکم